دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ جب آدمی کو جس کو اردو میں کہتے ہیں پرخاش کسی سے پرخاش ہو پسند نہ کرتا ہو اور اس کے بعد گلی بھی نہ ہو تب وہ استفا کرتا ہے مذاق اڑاتا ہے اگر دیکھیے آدمی کے پاس اگر دلیل ہو تو کبھی بھی مذاق نہیں اڑائے گا جیسے کسی کے پاس بم ہو اور ایک کنکری ہو تو اب دشمن کے خلاف بم مارے گا کنکری نہیں مارے گا وہ تو جن لوگوں کو پرخاش ہو جن کو اختلاف ہو لیکن وہ محسوس کرتے ہوں کہ ابا دلیل تو کوئی ہے نہیں تو کیا کہ مذاق اڑائیں گے تو مذاق تو کسی کے اڑا سکتے ہیں رسول کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کے دیکھو ان کے باپ دادا ان کا نار محمد ہری تو مزمم ہے یہ ہے مزہ پرانا کہ رسول اللہ کا نام جو تھا محمد تھا تو اس کو انہوں نے کہا کہ ان کے جو باپ دادا تھے انہوں نے رکھ دیا ان کا نام محمد کہنا کہ تو مزمم ہے یہ بدا قرآن ہے اس میں کوئی دلیل نہیں ہے تو جو آدمی اس رضا کے زبان بولتا ہے تو وہ دکھا رہا ہے کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں دلیل کے زمانے میں اس کی کاٹ نہیں کر سکتا تو اپنی کمزوری کا اعلان کرتا ہے مانا شروعی ادب ٹاپ کے آدمی تھے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا بلکہ ہر آدمی کا مذاق اڑایا گیا ہر آدمی آج جن کو آپ ٹاپ کو سمجھتے ہیں نا ان سب کو مذاق اڑائے گا کیونکہ جلن ہوتی ہے حسد جلن تو دلیل سے تو کچھ کر نہیں پاتے ایسے لوگ تو مزاق اڑاتے جیسے ایک مثال قرآن میں یہ ہے کہ حز علیہ اسلام کے اندر کچھ لک چکا تو لکرت یعنی ہکلاہٹ تھوڑی سی تھی اس کو ہیں اسٹیمرنگ تو حضرت وسا کی زبان میں کچھ تھوڑی سی وہ تھی اسٹیمرنگ تو اس کا مذاق اڑایا فرون نے بلا یہ کیسا اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا اس کو پڑھایا چڑھایا معمولی سی تھی معمولی سی اس کو پڑھایا چڑھایا بلا یہ تو بولنا بھی نہیں آتا ان کو یہ اڑانا یہ حتبشا کی جو دعوت تھی توحید کی دعوت اس کو دلی سے نہیں کر سکا تو اڑایا تو جو لوگ کسی دعوت کے مخالف ہوں اگر وہ مذاق اڑاتے ہوں تو سمجھ لیے کہ وہ یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کیونکہ اگر دلیل ہوتی تو دلیل پیش کرتے مذاق اڑاتے